اللہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں بڑھنے دے رہا ہے جس میں وہ بھٹک رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ منافقین تم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ ان کا مذاق اڑائے گا یعنی ان سے انتقام لے گا انہیں دنیا میں ذلت و حقارت میں مبتلا کرے گا اور آخرت میں ان کے ساتھ مذاق یہ ہوگا کہ مومنین جب اپنا نور لے کر چلیں گے تو اچانک منافقین کا نور بجھ جائے گا اور ظلمت و تاریکی میں بھٹکتے رہ جائیں گے اس سے بڑھ کر ان کا استحضا اور کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا معکم قالو بلا ولا کن کم فتن تم انفسکم و تربس تم ور تب تم یعنی مومنین جب اپنا نور لے کر آگے بڑھ جائیں گے اور منافقین ظلمت میں ٹامک ٹوئیاں کھانے لگیں گے تو وہ ایمان والوں کو پکار پکار کر کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے تو کہیں گے کہ ہاں تھے تو صحیح مگر تم نے نفاق کر کے اپنے آپ کو بلا میں ڈالا اور تم تو ہماری ہلاکت و تباہی کا انتظار کرتے تھے دل سے ہمارے خیر خواہ نہ تھے اور اللہ اور رسول کی طرف سے تم کو شک ہی رہا الحدید آئے چودہ اور ان کو ان کی سرکشی میں بڑھنے دے رہا ہے جس میں وہ بھٹک رہے ہیں یہ بھی منافقین کے ساتھ اللہ کا استحضا ہی ہے کہ انہیں ڈھیل دیتا ہے اور کفر و فجور میں آگے بڑھنے دیتا ہے درا حالے کے وہ حیران و پریشان ہوتے ہیں اور اس سے باہر نکلنے کا انہیں کوئی راستہ نہیں ملتا